حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے حجت الوداع میں اپنی ان ازوات کی طرف سے جنہوں نے عمرہ ادا کیا تھا مشترکہ طور پر ایک گائے زبا کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تینتیس